أعوذ بالله السميع الذي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ صورت البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس کا تعلق اخوا حکیمے سے ہے آج خطبے کا موضوع ہے وہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سوانی ہے اللہ العالمین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کرنا چاہا زمین اور آسمان سے کافی پہلے اللہ رب پر نظر دار قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کو اللہ نے دیکھا تو سب سے اچھے دل والے جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبی کی صحبت اور شادی کے لیے منتخب ہاں، سب سے اعلیٰ درجے کے جو دل تھے اللہ نے ان کو انبیاء اور پیغمبر بنانے کے لیے منتخب کر دیا پھر دو بات یہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہاں، منتخب کیا تھا جن اچھے دل والوں کو پھر دوبارہ اللہ نے ان پر نگاہ مبارک ڈالی تو سب سے اچھا دل اور اعلیٰ اور اچھا جو دل تھا نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس لیے اللہ نے آخری نبی اور سارے نبیوں کا سردار بنانے کے لیے ان کو منتخب کیا پھر تیسری مرتبہ پناہ بنا علاقوں مل کے بعد اب انبیاء کے بعد پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کائنات جتنے انسان تھے سب کے دلوں کو دیکھا تو انبیاء رہے مسترا شام کے بعد سب کے اچھے دل جو تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام دل والوں کو اپنے آخری نبی محمد وسلم کا صحابی بنانے کے لیے منتخب کیا اسی لیے انبیاء رہے مسترا شام کے بعد پوری کائنات میں ہمارے صحابہ کرام سے دادا دار دیانت دار تقوا شہار علم فضل میں نہ ان سے پہلے کوئی گزرا ہے نہ ان سے بعد کوئی گزر سکتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ہمارا رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں سے معیار مقرر کیا کہ کون سچا مومن ہے کون نہیں وہ اصحاب رسول کو مقرر کیا اللہ نے فرمایا بڑی آپ سوا آمن تم فقط ہی کرو اے ہمارے نبی کے صحابیوں جو اگر یہ ایمان لانے والے تمہارے جیسا ایمان لائیں تب ان کو ہدایت دی رب عالمی نے قرآن پاک کا اعلان کیا وقت اولون من المہاجرین والانصار وقت آگے اتہش نے سنائی نے فرمایا ایمان لانے والے والے انتارو اور مہاجرین جو ہیں ان سے راضی ہوا اور ان کو جنت کی بشارت دیا جہاں تک ولین لگتا بارو آنے والے لوگوں میں جو اصحاب رسول کی سروا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کی بات نہیں یہ ہم صاحب رام کا مقام عمر پتا ہے اسی لیے جب یہ ریسرا شام نے ساتھ نمایا صحابہ کی محبت بھی ایمان کے ساتھ ایمان کا ایک جز ہے میرے بھائیوں رب کا سورت وسلم نے ساتھ نمایا اللہ اللہ لا تک غربا اصحابی لا تتخذوهم کردہ اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں کہا تارا سے ڈرنا میرے صحابہ کے مطابق اللہ کہا تارا سے ڈرتے رہنا کبھی بھی میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا میرے کسی صحابی پر انگلی نہیں اٹھانا لا تتخذوهم سے پھر آگے آپ نے وشاس سنایا سن لو پمن احب کہوں ہوتے ہی احب کہوں جس نے میرے صحابہ سے محبت کیا تو اس لیے محبت کیا کہ اس کے دل میں میری محبت تھی میری محبت تھی اس لیے میرے صحابہ سے محبت کیا ومن افم اب اب ادم اور جس نے میرے صحابہ سے نفرت کیا تو میرے صحابہ سے نفرت کرنے کا مطلب ہے اس کے جی نے میری نفرت کی کری میرے صحابہ سے اس نے نفرت کیا آج وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو مرتب کہتے ہیں صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ اپنا انجام سن لے اپنا انجام اچھی طرح سے سن لے ایسے لوگوں کا ایمان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا کیوں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت دل میں نہیں نفرت ہے اسی لیے اللہ نے جس کو جس سے راہ اس سے آپ نفرت کر رہے ہیں محبت اس محمد سلم جس سے محبت کری آپ اس سے نفرت کر رہی انہیں صحاب کرام جی تھی ایک بڑے جنرل قدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کو بڑے قدر و کمال سے نمک کرنا نقل اشتراک السلام نے حدیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پورے رات کے اندر ہے یہ جو شریعت لے کر کے آئے کتاب و سنت کا جو علم لے کر کے آئے نہ چاہے سراف اللہ تعالیٰ قرآن اور چاہے سراف خان کام حاضر نے اس کو پانی سے تشریح دی ہے یہ ہمارا دنیا اللہ رب العالمین نے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کس طرح سے انسان کو بغیر پانی کے زندہ رہنا ناممکن ہے ایسے ایک مسلمان اسلامی زندگی اگر گزارنے کے لیے زندہ رہ سکتا ہے تو اس کو ہمارے ایسے علم کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا پانی کی ضرورت انسان کو اسی لیے صحابہ کرام میں سب اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حاصل کرنے میں بڑی کوشش کی ان کے مطابق چند باتیں نمبر ایک صحابہ کرام میں اکثر الاول جو لوگ ابتدا میں ایمان لائے سب تک تھے ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے قدر آئے سنی سارے کو ہے اما الگ ارد اس میں بولو بھائی لونا پانچ آدمی ہم سے پہلے اس زمین پر مسلمان تھے اور میں ان کے ساتھ مسلمان ہوا ہم چھ آدمی مسلمان تھے جو مکے میں زندگی گزارا کرتے تھے اس لیے ان کا اچھا ہے نمبر دو ان کا بڑا کمال دوست یہ ہے کہ نبی علیہ و سلام کے بعد نبی علیہ الہان کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے پہلے جس نے کفار و مشرقین کو اللہ کی کتاب قرآن چار پانچ سراوت کر کے سنایا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہے ان سے پہلے کسی انسان نے کافروں کو قرآن سنانے کی کرے شام سے ایماندار کرنا پڑے بالکل نوجوانی کا آنند نو عمر سے چند صحابے گرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پانچ سے تو یہی بیٹھے ہوئے تھے اور کہا لوگوں ابو جہر ابو رہے اور بڑے بڑے قوم کے سردار کھڑے ہوئے ہیں میرا دل چاہتا ہے آج میں جا کر انہیں قرآن سنا کر کے آؤں لوگوں نے کہا نہیں وہ تمہیں ستائیں گے تنگ کریں گے کریں گے کریں گے لیکن اللہ کا پیغام آج کو سنا کر کے آؤں گا بہت سمجھایا لیکن آئے کسی کی بات نہ مانی اور چلے گئے اللہ قرآن اور قرآن پڑھانا شروع کیا ادھر قرآن اور مکہ گھوسے اور چوتے سے یہ برابر پڑھتے ہیں جب تک پورا ہوا قرآن انہوں نے سنا نہیں دیا تب تک وہاں کہتے نہیں یہاں کر کے جوتے کھاتے کھاتے اور پتھر کھاتے کھاتے گر گئے اور پلٹ کر کے آئے تو صاحب قرآن نے کہا کہ اسی لیے ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ ابھی قرآن سنانے کے لیے نہ جاؤ کہا خبردار مجھے ملامت نہ کرو ہم نے آج اللہ رب العالمین کے نزدیک اپنی حجت قائم کر دیا میں کہہ سکتا ہوں قیامت کے دن اے اللہ تو نے اپنی ندی کو جو قرآن لے کر کے بھیجا تھا کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی لیکن میں نے ہمت کر کے تیری رضا کے لیے تیرا تمام مسافروں کو سنا لوگوں نے مرامت کی کام میرا دل چاہ رہا کہ اسی طرح سے ان کے اولیات میں سے ان کے کمال میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر علم حاصل کرنے کا بڑا شوق پیدا کیا ہے اور علم حاصل کرنا انہوں نے اپنے لیے ضروری سمجھا اور یہ چاہتی علم حاصل کریں خود عمل کریں اور کبھی چیز میں آپ اپنے دنیا والوں کو علم ایسا تعلیم دیں انہیں لکھائیں پڑھائیں انہیں بتائیں انہیں علم سے واپس سنائے اور پھر آپ ان کے سامنے واضح کریں اسی لیے کہا جاتا ہے یہ اٹھے اور اللہ کہتے ہیں اے کو یاد رکھنا اللہ کی قسم پوری کائنات میں اللہ کی قسم اس پوری کائنات میں میں سمجھتا ہوں اللہ کی کتاب ہر آیت کے بارے میں قرآن پاک کی ہر سورت ہر آیت کے بارے میں جو مجھے علم ہے وہ کسی کو پوری امت میں نہیں ہے اور کہتے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تو اللہ آ جب کون سی آئے کس جگہ کس موقع پر اور کس مسئلے کے بیان کے لیے نازل کی گئی ہے ہم نے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کر لیا ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں بڑی عجیب و غریب سے ان کی ہے کہتے ہیں ایک دن میں بطل کا چلا رہا تھا سا تھا نوجوان تھا مزدوری کرتا چلا رہا تھا اور بڑا ہو رہا تھا حاصل کیسے ہوتا ہے اور انسان اپنے استاد کے اپنے معلم کے اپنے بڑوتی کے نظام میں اچھا کر بنتا ہے سنو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں بھی یہ مقام نصیب کر دے کہتے میں مزدور تھا غریب مزدور تھا غریب انسان تھا میں مکے میں بڑے شیخوں کی بکریاں جنگلوں میں لے جا کر کے چرایا کرتا تھا ایک دن اب پہاڑی علاقوں میں میں بکریوں کے پیچھے گھوم رہا تھا کتنے میں دیکھا بکر صدیق رضی اللہ تاران ہو نبی علیہ شام کے ساتھ چلے آ رہے ہیں آپ کہیں باہر گئے تھے واپس لوگ رہے تھے کہاں میرے سامنے آئے تو یار تم نے ساتھ مانا یا گنام یا گنام دودھ پلا سکتے ہو مجھے اللہ یا گنام کیا تم مجھے بکریوں کا دودھ پلا سکتے ہو میں کہتا ہوں مجھے ضرورت ہے کھلا سکتا ہے دودھ والی بکریاں ہیں کہیں گے رسول اللہ اس میں پچاسوں بکریاں دودھ والی ہے لیکن آپ کو میں دودھ نہیں پلا سکتا یہ ہے یہ ہے اکواں یہ ہے انسان کے اندر بھی اور علم حاصل کرنے کا سبق کہتے سب رسول اللہ بکریاں تو دودھ والی ہیں لیکن میں کسی بکری کا دودھ نہیں آپ کو دے سکتا نہیں پلا سکتا ابو بکر کہتے ہیں میں نے بے انسان ہے ہم سے کو سیدھے چاند بھی لے دیتا اور یہ بکری رسول دینے کی ایک تیار نہیں اللہ سن کہا یا رسول ہندی موتا منی یہ بکر کا میری نہیں یعنی ہے اسٹیٹ کی امانت میرے پاس ہاں بکریا کسی خیریت کی ہے اور میں امانت میرے پاس ہے اور اس نے مجھے کسی کو دودھ دینے کی اجازت نہیں دیا اگر میں کسی دودھ والی بکری کا دودھ نکال کے آپ کو پلا دوں تو امانت میں خیانت ہوگی اور میں امانت میں خیالت نہیں کرنا چاہتا اللہ کے ساتھ ہوں اچھا ایسا اچھا کرے اس پیڑ کے جیون کوئی ایسی بکری بھی ہے جو آج تک بچہ نہ دی بالکل کماری ہو گئی بچی ہو لا کر ہاں ہیں آپ کا پکڑ کے جاؤ جس سے آج تک نہ بچہ جگہ نہ بچہ چلنے کے نئے کبھی بکرا اس پر چڑھا ہی نہیں آتا لا سکتے کہتے پکڑ کر کے لایا ریٹ کا سامنے برتن لگایا اور اس کے تھن میں ہاتھ مارا کہتے پورے میں اتنا بڑا تھن دودھوں سے بڑا ہوا کسی بکری کا تھا نکالنا شروع کر لو اور نکالنے کے بعد میں آپ مگر پہلے تم اللہ اللہ یہی کہا جاتا ہے سچے سچے سچے بڑے تھا جو بڑا بڑا برتنا چاہتا ہے تو اپنے سے چھوٹوں کو پہلے کھلاتا پلاتا ہے کام جی اور جھوٹے پیر کھلانا چاہے پہلے خود کھاتا ہے سب کار گجن کو تقسیم کرتا ہے ہر کسی اکبر کو پلانا پینے کے بعد پھر دکھانا اللہ تم نے پیا تھا پھر بچانا ہم کو پلا اور ہم ایسے دور سے بھرا ہوا ہے جب تیروں سے ہو گئے تو اللہ نے اپنا دست مبارک اس کے کھن پر مانا ایسا کھن سو کیسے معلوم پاتا اس بکری نے کبھی دودھ دیا ہی اللہ کے رسول کرے سامان یہ موجنا میں نے پہلی مرتبہ وہاں دیکھا کہتے اس کے بعد میں آگے بڑھا سبق دیا آپ نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی یا رسول اللہ تو اگر آپ اتنے باسمان ہیں تو ایسا کریں رب نے جو علم آپ کو لے کے چلے گا علم آپ اللہ نے بلایا کہتے سر سہارا کی میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور دست مبارک رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا ہو یا معلم آپ نے دعا کی اے اللہ جتنے نوجوان بچے پر ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں کا دروازہ ہو امانت داری سے کے امانت داری آج کے داری ہمارے یہاں سے پسند ہمارے یہاں امانت کے سن چھوٹے سے بڑے تک ایک لیبر سے لے کر کے بڑی کرسی تک جاؤ ہر جگہ امانت سے سیاحت کی نظر آئے گی ہے یہاں بتائی وہاں بھی نہ ہر چیزوں بھی امانت سے سیاحت نہیں کرنی چاہیے یہ آج ہمیں یہاں جب اللہ سے تارا تیرے بڑے کی رحمتوں کا دروازہ کھول دے پھر آپ نے فرمایا سبھی ناگر خدی ایمالد جب آج سے ہم نے وعدہ کر دیا کہ جتنے دن بھائی تجھے سکھا کر دیا علم کا شوق علم حاصل کرنے کا جذبہ یہ طرح بے قرار اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر پیدا کر دے کہتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے اتنا قریب کیا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے شوق ہماری امانت داری ہماری دھیانت ہماری بڑے دھاری اور ان لگا کو شوق دے کر کے اللہ رسول نے مجھے اپنی اتنا تعلیم کر لیا کہ باہر کے لوگ آتے تو سمجھتے کہ یہ بھی اور اس کی ماں اللہ کے رسول کلنگ کے گھر کے نہیں بنتی الحمد للہ پھر اس کے بعد حاصل کرنا شروع کیا کہتے اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے جب نبی علیہ السلام صاحب نے ہمیں قریب کیا ہم اتنے قریب ہوئے کہ قرآن پاک کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے ستر سورتیں صرف آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے زبان وال سن سن کر کے میں نے جیت کر ہمیں سبھی ستر سورتوں کے ہاتھ سننے کے لیے ہمیں کبھی لکھ کر کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اس طرح اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا رہتا آپ کے سفر بدل میں موجود رہتا کہ جب بھی آپ تلاوت کر دیں ہم نے قرآن میں بہت بڑا حصہ سن لیا اور ہیں لال گنا اور پوری امت کے اندر میرا مقابلہ اس مسئلے میں کوئی نہیں سب نے ایک اور صورت کی ہوگی میں نے ستر سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیا ہے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے ان کو ایسا ہی سکھایا اور پڑھایا اسی لیے کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اللہ کے رسول آئے اور ہمارا یاد کرنا کی طرح علیہ عبد اللہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ قرآن ہمیں پڑھ کر کے تم پڑھو اور مجھے سنو اور دنیا تم مجھ سے بہت سن چکا ہے اور میں نے تجھے زندگی بھر سنایا ہے لیکن آج میرا دل چاہتا ہے یہ کبھی وہ سات خالدوں کی بات سننا چاہتا ہے ان سے کچھ سننا چاہتا ہے یہ بہت بڑی بات ہونا ہے بہت آر یہ میرا دنیا اس طرح آ رہی ہے میرا دل چاہتا ہے آج تم پڑھے میں بیٹھ کر کے سنو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ کا امی و امی میرے پاس قرآن کا آ کر قرآن ہو اکرو علیہ کا علیہ کا امدی یہ قرآن آپ کر میں حاصل ہو اور میں کہہ کر کے سناؤں آپ سنیں اللہ کہا اللہ فرمایا آج مجھے یہی حکم ہوا ہے اللہ اکبر اور آج میرا یہی دل چاہا میرے رب نے مجھ کو یہی حکم دیا ہے آپ عبداللہ کہے گا اور آپ سنیں گے عبداللہ بن مسعود کہتے بس میں نے یا واحدہ سورت سورت النساء پڑھنا شروع کیا میں پڑھتا جا رہا ہوں پڑھتا جا رہا ہوں اللہ تو سن رہے کہتے یہاں تک کہ ایک تاریخ فورٹی ون آئے اللہ اکبر ایک تاریخ آئے میں نے پڑھ ڈالی جب اس آج پہنچا پٹل بڑھ گا کے نام کی کا رہا ہی شہیدا جب اس شاید کو پہنچا کہ اے نبی آپ ذرا اچھی طرح سے یاد رکھتے کہ ہم کے دن پوری دنیا والوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر کے اٹھائیں گے آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے اللہ کے رسول عبد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب عیسائی پر پہنچا فورٹی ون پر تو میں نے سنا فرمایا ہست ہست ہست عبداللہ بس بس عبداللہ اس کے دادا نہ پڑھ بس ہست ہست ہست عبداللہ بس بس بس بس کر کہتے ہیں جب میں اپنی نگاہ اٹھایا کوئی بڑا نگاہ ہو تب رسان تو آپ سخت پک رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آسو سپک رہے تھے آپ کی گاڑی تر ہو گئی میرے بھائیوں یہ بہت اونچا مقام مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے آپ عبداللہ کہے اور آپ سنیں اسی لیے اللہ کے رسول سے ارے سرفا نے فرمایا من سارا میں تم اللہ تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کی قرآن ویسے ہی پڑھے جیسے اللہ نے اللہ محفوظ سے ہم نازل کیا تو اسے چاہے حق اللہ کی مسود کے پاس بیٹھ کر کے قرآن سیکھا اللہ ہم سب کو مسجد وسیع میں سے سنائے اپنے کو لہٰذا اللہ ہم سب کو اللہ میں سن کے دم بھی مار دوں گے الحمد للہ وطفا وسلم اسی لیے اگر کاری مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جدید حاصل کیا اور ان کی خدمت کی صحاب کرام کے نزدیک ان کی کتنی عزت کی اللہ اکبر ہے اور کتنا اونچا مقام عطا کیا جب آج کا کا مشہور شہر کوفہ آباد کیا گیا ہے اور سب نیا سے بتایا گیا تو وہاں بہت سارے لوگ تھے نئے نئے مسلمان اور نئے نئے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں ایک معلوم کی ضرورت تھی گورنر نے امیر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر لکھا اور تھا امیر مندی ایک معلم ایک استاد کی ضرورت ہے آپ حضرت عبد اللہ مسعود مسود بن خطاب عبد اللہ بن مسود کو بھیجا اور گورنر کے پاس ایک چھوٹی چٹھی لے لے کر کر کے اور کہا پہلے گورنر کو پکا دیا گورنر کہاں اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس میں لکھا ہوا تھا ہاں۔ اے گورنر اے عبد اللہ ابن مسعود کو ہمارا اتنا محبوب ہے اتنا بہترین معلم معلوم ہے اتنا بہترین استاد ہے اور ایسا مفتی ہے دن نہیں چاہتا کہ اپنے سے ایک عبداللہ بن اللہ کو جدا کو لیکن تمہارے یہاں کی ضرورت کو دیکھ کر کے میں نے اپنی چاہت پر تمہاری چاہت کو ترجیح دی ہے لیکن اتنا رکھنا ہم نے کوئی استاد نہیں بھیجا ہے بلکہ ہم نے اپنی متا مطلب فوریا تیرے پاس بھیج دیا ہو کر اور کتنا ہی مسا میرے بھائی حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعات اور حادیث سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے تو فکر نصیب ہمارے پہلی نبی رہے پراستان تو مسواس کی ضرورت ہے آج ہمیں اکیلا درخت در کہہ کر کے مشواس کرو پچاس صحابے کرام نیچے کھڑے ہوئے تھے عبداللہ بن مشہور چڑھے ان کی یہ بجلی جو تھی وہ بہت ہی زیادہ بچ ہیں کسی بیماری کی وجہ سے جیسے ہمارے یہاں پولو وغیرہ ہو جاتا ہے کمزور ہو گئی تھی تھوڑی داد تھی تو بیچارے وہ اسے چھپا رکھتے تھے کبھی اس کو کوئی دیکھ نہیں سکے ورنہ وہ بیچارے ایسے ہی لٹکائے ہوئے درخت پر چڑھ گئے ہاوا چڑھ رہی تو وہ ان کی ایجاد گئی تھی اور وہ اے بھارت اتنی کمزور شریروں کو دیکھ کر کے لوگوں کے اتنی ہتھیاری کی برداشت نہ کر سکے سارے لوگ ہنسنے رہی اور دلہ جی مضبوط بڑے شرمندہ ہوئے میں ہمیشہ واپس تھا اور آج وشواس توڑنے کے لیے درخت پر ہے تو ہمارے ہمارا سارا عیب ظاہر کر دیا جب یہ پراسان نے لوگوں کو پہلے دے کر کے فرمایا اے لوگوں کیا تم عبداللہ بن عباس کی اس داغدار ایسان کمزور پشو بلی پتلی بجلیوں کو دیکھ کر کے ہنستے ہو یاد رکھو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لڑی چلو اتنا مسودی اب کرو تمہیں کی آمد وہ ہے اے لوگوں سنو جس کی ایسا ڈاکٹر کسیوں کو دے کر کہتے نہیں اللہ کی قسم کی احمد شریف جس کی یہ شیطان ایسار خان ہر دگری تکلیف جو عزت سے تکوان سے امانت داری سے دین سے اللہ کے رسول کی محبت سے بھری ہوئی ہے سید کی جو تکلیف ہے قیامت کے دن تمہارے اوہر کا سے ایسے زیادہ مدد ہوگی یہ عید تھا یہ تکوا تھا یہ دین تھا ہمارے داری تھی کہ اس کی تعداد بھی وہ پہاڑ سے زیادہ ہوئے بن گئی ہوئی اللہ خانہ ہمیں بھی ایسے علم سے میں پاس آنے کے بعد انہوں نے الحمد للہ کیسا بھی نہیں ہاں سنتے رہے میرے بھیا علم وہ ہے جو انسان عمل کرنے پر آمادہ کرتے علم وہ ہے جو آپ کو اپنی کرنے پر آمادہ کرے انہوں نے علم حاصل کیا علم صرف نہیں حاصل کیا بلکہ عمل بھی کیا آج ہم اور ہمارے خواتین نہیں نالج ہے ہمیں بڑا نالج ہے نالج وہ ہے تو صرف نہیں رہے آپ کے دل میں نام رہے حقیقت میں علم وہ ہے کہ جو آپ سنیں جو سیکھ آپ کا علم آپ کا تقوی اس علم کے مطابق عمل کرنے کے لیے مجبور کر دے اس کو کہا جاتا ہے اس اور ایسے کہا جاتا ہے ان کون کا پیغام کرتا ہے اتنا یکسر کو رہا مل جائے گا انہیں والے اللہ اللہ کے ذریعے والے ہوتے ہیں اسی لیے اللہ کی مشہور رضی اللہ ہوتا آپ کو صرف آج نہیں ان ہونے کے ساتھ ساتھ امن کیا اسی لیے حدیث میں ڈراتا ہے عبد الرحمان خود صاحب عبد الرحمان بن اور رضی اللہ تعالیٰ کا میرے نے میرے انتوں نے نبی کی وجہ چند چار جنر یہ بہانا اٹھنا بیٹھنا سونا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا آنا اور کھانا ہم نے عبداللہ بن مسعود کے تعداد کسی کے اندر نہیں دیکھا اسی لیے جہاں دنیا کے سارے لوگ اس حاصل کرنے کے لیے آتے تھے دنیا کے ہزاروں انسان آتے دیکھا ہمیں اب اللہ بھی مشہور سے ملنا ہے علم حاصل کر چکے ہیں لیکن چلتا پھرتا نبی ہم دیکھنا چاہتے وہ عبداللہ بھی مشہور چاہیے اللہ برسول کا ہر عمل کیسے ہم نے کسی کے اندر اللہ کے رسول کی آداب چار سمے اس میں بیٹھنا جو اندھا ہوتا ہے اللہ کے رسول اور عبداللہ بن محسوس سے اللہ ہم نے کسی کے اندر نہیں دے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان باتوں کو بند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سال میرا سال شروع ہوا ہے تعلیم کا ہم بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں ہاں، اس مناسبت سے عبداللہ بن مسعود ہاں، نے جو علم حاصل کیا سو جذبہ اور صاف کی بہنیں محنت اور لوگ دن کی خدمت ان پر عمل کرنا ہم تمام لوگوں کو اس عبرت کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کے نظر فرمایا ادھر پر اللہ الدین عام مل وہ ندی ابو جو لوگ ان کے ساتھ علم پا جاتی ہیں اللہ علم اور ایمان کی برکت سے ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے اللہ ہم سب کو نیک بنائے سارے بنائے محبت کی طرح سن کرائے بہار آدمی ہمیں جو بیمار ہوں سفا کلی ادا کرنا جو مصروف ہے ان کے ساتھ کو پتا ہے جو پریشان ہار ان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں ہم تمام کے اندر علم حاصل کرنے اور سوچ اور جذبہ پیدا کر دے اپنے اوبار کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اللہ ہے دین کی اور ان کی اصلاح کا خیال ہمارے دلوں کو کر دے اور ہمارے فکر پیدا کر دے ہر ہم جس ملک میں رہتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حضرت سے بہت اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہر حق ہر بنا ہر مصیبت سے بچا رہے اچھا ہر ان سے حضرات وہی کام لے جس میں آپ کی حاصل امت کی بنا تمام وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے عمل سے ہر ایسے قوم چار چیز سے اللہ ان کے ہاتھوں جو امت کا نقصان سارا گاؤں ملت کا دیوان اور اللہ العالمین آپ کا کرم ہو جو اشتہاری فوج لڑ رہے ہیں انہیں اللہ پتہ نصیب عطا فرما اور جو ہمارے ملکوں میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں طرح طرح سے فتوا دے کر کے کبھی کافی بنا کر کے کبھی حکام کے خلاف کھڑے کر کے اور کبھی جھوٹے کو ڈنڈا کر کے کبھی ایک میں ہر بڑا لگایا جاتا ہے مرنے کیے جاتے ہیں اللہ ایسے خودوں کی زبان کی اصلاح فرما دے میرا حرام نے ہمیں حق کہنے حق سننے حق قبول کرنے کی تو فکر سے فرما اور قرآن نے جس ملک میں ہیں اس ملک کو ہنوان کا سہوارہ بنا دے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اللہ رب العالمین سب کو ہلو کا سہوارا بنا دے اور جہاں مسلمان جس ملک میں اور جس جگہ دنیا میں اکلیت کے اندر ہیں اللہ ان کے عزت ان کی عزت ان کے جائے ان کے بعد کے حفاظت فرما اللہ پھر بھی مومنی راول مومنا اور مسلمین راول مسلم عباد اللہ اے حکم اللہ ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا الله یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر الله تعالی اکبر